حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والے جانور کا دودھ نکالا جائے گا جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو اس خرش کے عوض جو اس پر ہوتا ہے اور سواری والے جانور پر سواری کی جائے گی جبکہ اسے رہن رکھا گیا ہو اس خرش کے عوض جو اس پر ہوتا ہے جو اسے سواری کرتا ہے اور دودھ نکالتا ہے خرچ بھی اسی پر ہے امام ابو تبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے یعنی مزعومہ فقی اصولوں کے برخلاف حدیث برحق ہے سننے ابو بود حدیث نمبر 3526